حضرت بن بنتکاب بن مالک سے مروی ہے کہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس آئے میں نے ان کے لیے وضو کا پانی ڈالا اتنے میں ایک بلی آئی اور اسے پینے لگی انہوں نے اس کے برتن چھکا دیا تاکہ وہ اچھی طرح پی سکے قبشہ نے کہا چنانچہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو وہ کہنے لگے اے بھتیجے تعجب کرتی ہے میں نے کہا ہاں وہ کہنے لگے تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلا شبہ یہ بلی پلیت نہیں ہے یہ تو تم پر آنے جانے والے نوکروں اور نوکرانیوں کی طرح ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین سو اکتالیس